بڑا زلزلہ عظیم فتنہ میراث کے مال کو صحیح تقسیم نہ کرنا تقسیم میں بلا وجہ تاخیر کرنا تقسیم میں کسی کا حق مارنا ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا زلزلہ اور عظیم فتنہ ہے کیونکہ اس کی وجہ سے رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں مال بے برکت اور حرام ہو جاتا ہے اور خاندانوں کے خاندان تباہ برباد اور دین سے دور ہو جاتے ہیں بعض مفسرین کرام کے نزدیک سورہ انفال کے آخر میں جس فتنے کا تذکرہ ہے وہ فتنہ ہے میراث کے مال میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا اللہ تف آلو تکن فتن تن فل اب عباس اللہ تخو فل میراث بما امر تو بھی خود کو اور اپنی آئندہ نسلوں کو اس فتنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم میراث کے ضروری مسائل سیکھیں اور اپنے اندر ان احکامات پر عمل کرنے کی ہمت اور شعور پیدا کریں ایک قرآن راز لوگ مال کے بارے میں طرح طرح کی گڑبڑ اکثر اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہماری بیٹیاں ہیں اگر ہم نے زیادہ مال نہ بنایا تو ان کا کیا بنے گا قرآن مجید نے انسانوں کی اس فطرت اور سوچ کا واضح تذکرہ فرمایا ہے اور طریقہ یہ بتایا ہے کہ اگر تم اپنی اولاد کے محتاج ہونے سے ڈرتے ہو تو پھر تقوی اختیار کرو سچ بولو سبحان اللہ عجیب قرآنی راز ہے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم اپنی اولاد کے محتاج ہونے سے ڈرتے ہو تو ان کے لیے بہت سا مال چھوڑ جاؤ کیونکہ مال ہمیشہ کام نہیں آتا مال تو ضائع بھی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات یہی مال انسان کی اولاد کو طرح طرح کے گناہوں اور ہلاکتوں میں ڈال دیتا ہے ہاں تم تقوی اختیار کرو ہر معاملے میں شریعت کی تابے داری کرو تمہارا یہ عمل تمہاری اولاد کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ اللہ سچا قصہ ہے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دربار میں مشہور وائز حضرت مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور درخواست کی کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے انہوں نے کہا امیر المومنین کیا میں آپ کو ان باتوں کے ذریعے نصیحت کروں جو میں نے اپنے کانوں سے سنی یا ان باتوں سے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں خلیفہ نے کہا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات سے نصیحت کریں امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امیر المومنین آپ سے پہلے خلفاء میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات کے وقت اپنے پیچھے گیارہ بیٹے چھوڑے اور ان کی کل میراث اٹھارہ دینار تھی ان میں سے پانچ دینار ان کے کفن اور چار دینار ان کی قبر کی جگہ خریدنے پر خرچ ہو گئے باقی نو دینار ان کے وصع میں تقسیم ہوئے جبکہ خلیفہ شام بن عبد الملک نے اتنی میراث چھوڑی کہ ان کی چار بیویوں میں سے ہر ایک کو اسی ہزار دینار ملے اور یہ نقد رقم زمینوں اور مکانات کے علاوہ تھی یعنی ان کی میراث میں نقد مال کا آٹھواں حصہ تین لاکھ بیس ہزار دینار تھے یعنی کل نقد مال پچیس لاکھ ساٹھ ہزار سونے کے دینار جبکہ زمین محلات اور جائیداد اس کے علاوہ میراث میں سے بیٹوں کو زیادہ حصہ ملتا ہے مگر اے امیر المومنین میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیٹا ایک دن میں ایک سو مجاہدین کو گھوڑے اور سامان جہاد دے رہا تھا اور اشام بن عبد الملک کا ایک بیٹا بازار میں بھیک مانگ رہا تھا یقیناً جو لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے میراث کے مال میں گڑبڑ کرتے ہیں یا انہیں سود یا حرام کھلاتے ہیں تو یہی بچے قیامت کے دن ان کا گریبان پکڑیں گے کہ تم نے ہمیں حرام کیوں کھلایا تھا اور ہمارے لیے حرام کیوں چھوڑ کر گئے تھے